حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مقام خیف پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے بعض لوگوں کے پاس فقہ کی بات ہوتی ہے اور وہ خود فقی نہیں ہوتے بعض لوگ فقہ کی بات اپنے سے زیادہ فقی تک پہنچا دیتے ہیں تین کاموں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا عمل کو اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ ادا کرنا مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کی اجتماعیت میں شامل رہنا کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھپن